جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی بلا احتیاط بولنے والے زبان دراز اور تکبر کرنے والے متفعی کون ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے سرسارون یعنی باتونی اور متشدقون یعنی بلا احتیاط بولنے والے کو تو جان لیا لیکن کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ یہ حدیث صحیح ہے